معاویہ اور محمد بن نے ابو شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا پھر آمج سے جریر کی روایت کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6720